ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر ساٹھ سے ستر سال تک کے درمیان ہوگی جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکتیس یہ حدیث حسن صحیح ہے